اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے والنہار اذا جلاها اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے واللیل اذا یغشاها اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے وما بناها اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا طحاها اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے قد افلح من فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے من خواب اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھسا دے کذبت ثمود بطغواها قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا اذ اشقاها جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا فقال لهم رسول الله الله ناقة وسقياها تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا فكذبوه فعقروها فدمدم فرم دم رب فسواها پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا کر سب کو برابر کر دیا عقباها اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے